تھے کیا تاریخ تھی اس صورت کے اندر اشارہ کیا گیا کہ قرآن پاک دنیا میں کس طرح آیا گزشتہ صورتوں میں بھی توحید کا مضمون تھا اس صورت میں بھی ہے لیکن اس میں یہ اضافی بات ہے کہ فرعون کی ہلاکت کا دردناک نقشہ کھینچ کر کے مشرق مکہ کے مشرقین کو ڈرایا گیا کہ اس دور کے تم فراؤن بنے ہوئے ہو اس دور کے فراؤن کا حال دیکھ لو فراؤنوں کا یہی حال ہوتا ہے اس کے بعد قیامت کا منظر پیش کیا گیا اور جنت اور جہنم کا ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ دنیا میں چلتے ہوئے انسانوں کو جنت بھی دکھائی دے اور جہنم بھی دکھائی دے یہ پردہ اوپر اٹھا دو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروف مقطعات ہیں وہی یا تو پروردگار کے صفاتی نام ہیں اور یا اس سے مخصوص معنی کی طرف اشارہ ہے ولکتاب المبین واضح کتاب کی صاف صاف کتاب کی قسم یہ کتاب بتا رہی ہے اس کتاب کی عظمت بتاتی ہے اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کا مضمون بتا رہا ہے جو کچھ کہا گیا وہ بالکل درست انا انفیل مبارکہ بے شک ہم نے اس کو اتارا برکت والی رات میں یہ کتاب کا مضمون انا کنہ منظرین بے شک ہم ہی ہیں آگاہ کرنے والے برکت والی رات میں اتارا اس سے مراد کون سی رات ہے جمہور مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد رمضان المبارک کی وہی لیلت القدر ہے جس کو تیسویں پارے کی سور قدر میں کہا گیا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلت القدر میں اتارا ایک چھوٹا سا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے مراد رمضان سے جو پہلا مہینہ تھا چاند کا شابان اس کی پندرہویں تاریخ ہے دلیل اس کی اس لیے کہ آگے جو احوال پیش کیے گئے ہیں بہت ساری مغفور فائتوں میں جو حسن کے درجے تک کی ہیں ان میں یہ احوال یہ حالات پندرہویں شابان کے لیے ہیں لت القدر کے لیے نہیں ہے حالات کیا ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات میں بانٹا جاتا ہے جدا کیا جاتا ہے کلو امر حکیم ہر ایک محکم کام کو بانٹا جاتا ہے یعنی فیصلہ کیا جاتا ہے ہر ایک محکم کام کا من عندنا ہماری طرف سے حکم ہونے کی وجہ سے ہم حکم کرتے ہیں اس معاملے کو بانٹا جاتا ہے اس کو جدا کیا جاتا ہے اور کاموں کو بانٹا جاتا ہے یعنی فرشتوں کو دیا جاتا ہے ایک سال تک کے لیے اس سال میں یہ بڑے بڑے کام ہونے ہیں یہ بات اکثر شعبان کی پندرہویں تاریخ کے لیے آئی ہے اس لیے کہا گیا کہ لئی لت مبارکہ مراد شعبان کی پندرہویں تاریخ لیکن تیسرا طبقہ حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی کہ ان دونوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے کیسے تطبیق دی جا سکتی ہے قرآن کریم کا نزول تو لیلۃ القدر سے ہوا لیکن اس کے لیے جو فیصلہ کر دیا گیا جس طرح کے ہر معاملے کا فیصلہ پندرہویں شابان کو ہوتا ہے تو قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ بھی پندرہویں کو ہوا پندرہویں شعبان کو فیصلہ ہوا قرآن کریم کے نزول کا اور اس کی ابتدا ہوئی لیلت القدر سے لیکن قرآن کریم تو رمضان میں بھی اترا اور پھر تئیس سال میں بھی اترا تو اس کی کیسے تطبیق ہوگی عرش محلہ سے آسمان دنیا کے اوپر لیلت القدر میں اترا اس کا فیصلہ لیلت البرات میں ہوا اور پھر دنیا میں اس کا نزول رمضان المبارک میں شروع ہوا اور تئی سال میں مکمل ہوا رمضان المبارک میں اس کا شروع ہوا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا بڑا طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ لیلت القدر چونکہ رمضان میں ہے اور عرش معلہ سے آسمان دنیا پر رمضان میں اتارا گیا اس سے مراد وہی نزول ہے لیکن دوسرے حضرات نے یہ بھی کہا اور ان کی رائے بھی بہت محقق ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربی کلبی خلق وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتری ہے اور اس کے لیے بعض حضرات نے دوسری تاریخیں بھی لکھی لیکن جن حضرات نے رمضان المبارک کی انیس اور بعد نے اکیس اور بعد نے تیئیس لکھی زیادہ تر حضرات نے اکیس ان کی رائے زیادہ مضبوط ہے کہ دنیا میں قرآن کریم جو اترنا شروع ہوا وہ بھی رمضان المبارک میں اور آسمان دنیا پر جو آیا وہ بھی رمضان المبارک میں اور اکیسویں تاریخ اگر قرآن کریم اترنا شروع ہوا تو یہ تاریخ بھی اکیسویں ہے اور اوپر سے لئی لت القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے تو یہی لئی القدر بھی ہے یہی رمضان میں بھی ہے اسی میں قرآن کریم اترنا شروع ہوا تئی سال میں پھر ضرورت کے مطابق اترتا رہا جو تیئیس سال میں مکمل ہوا فی یفرق کل امر حکیم انشاءاللہ اللہ سور معارج میں یہ مضمون پھر آئے گا ایک ہزار سال کی مقدار والا پچاس ہزار سال والی مقدار والا اور یہاں اس رات میں بانٹا جاتا ہے ہر کام کو اس سے کیا مراد ہے خلاصہ ایک طبقے کی رائے ہے کہ پروردگار جو کچھ کرتا ہے اس کا فیصلہ ایک ہزار سال تک کے لیے ایک مرتبہ کرتا ہے فرشتوں کو اس سے آگاہ کرتا ہے پھر ایک صدی کے لیے آگاہ کرتا ہے اور پھر ہر سال کے لیے آگاہ کرتا ہے اور ہر سال میں جو فرماتا ہے وہ لئی لت البرات میں ہوتا ہے فی یہاں یو فرق امر حکیم جو حضرات کہتے ہیں لیلت المبارکہ لت القدر ہے تو یہ ساری باتیں لت القدر کے لیے کہتے ہیں اس رات کے اندر بانٹے جاتے ہیں بانٹا جاتا ہر ایک محکم اور مضبوط کام ہماری طرف سے حکم ہونے کی وجہ سے انا کنہ مرسلین بے شک ہم ہی ہیں رسول بنانے والے والکتاب المبین واضح کتاب کی قسم ہم نے اس کو اتارا ہم ہی یہ رسول بنانے والے ہیں اس کتاب کا اترنا آپ کے اوپر اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے آپ کو پیمبر بنایا اور یہ ہمارا کلام ہے کیوں اتارا رف من ربک تیرے رب کی طرف سے مہربانی کی وجہ سے اور مہربانی کا مفہوم پیچھے بھی گزرا آپ پر مہربانی کرنا چاہتے تھے اس لیے یہ قرآن آپ پر اترا اور قرآن کے ذریعے سے انسانیت کو رہنمائی کرنا چاہتے تھے اس لیے ساری انسانیت پر مہربانی فرمائی اور آپ کے اوپر قرآن کریم اترا اگر آپ پر قرآن نہ اترتا انسانیت کو رہنمائی کیسے ملتی انہو ہوا السمیع العلیم بے شک وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے رب السماوات والارض وہ آسمانوں کا رب ہے وہ زمین کا رب ہے وما بینہما اور ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے ان تم موقنین اگر تم یقین کرتے ہو اگر مانتے ہو آسمانوں کا رب زمین کا رب ان کے بیچ کی چیزوں کا رب تنہا وہ ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے وہ یمیتو اور وہی مارتا ہے رب تم الاولین وہ کم بھی رب ہے تمہارا پالنے والا وہ رب آبائکم الاولین الین اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے میں نے عرض کیا تھا جس صورت میں کثرت کے ساتھ پروردگار کی صفات اور اس کے نام آئے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے اس صورت کے شروع میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں پروردگار کے نام کتنی مرتبہ آ رہا ہے صفاتی نام اس کا ذاتی نام الہ رب السماوات والارض اور حامیم اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے اور جن صورتوں کی تلاوت کیے بغیر آپ نہیں سوتے تھے ان میں سے ایک صورت الدخان بھی ہے اس کو پڑھتے تھے اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے بل شکین یلعبون یہ تو زبردست اللہ کا کلام ہے آپ اللہ کے پیمبر ہیں اس کتاب کو اترنا آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل تو جو لوگ مانتے نہیں وہ بن ہوں فی شک کی یہ بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں ان کو یقین ہی ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کلام ہے آپ اس کے پیمبر ہیں یہ اس کی کتاب ہے فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین یہ کھیل رہے ہیں نہیں مانیں گے جن کی قسمت میں نہیں ہے وہ اسی طرح رہیں گے فرتقب تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا یومتا تات السماع بدخان جس دن لائے گا آسمان ایک دھواں مبین واضح قسم کا دھواں یغش الناس وہ لوگوں پر چھا جائے گا حاض عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہے لوگ پھر کہیں گے رب نکشف عنا العذاب اے ہمارے رب ہٹا ہم سے عذاب کو انا مؤمنون بے شک ہم ماننے والے ہیں انا لہم الذکرہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا کہاں سے ان کو ایمان نفع دے گا وقد جاءهم رسول مبین حالانکہ ان کے پاس صاف صاف بیان کرنے والا صاف صاف واضح طور پر بیان فرمانے والے رسول آئے تھے مگر انہوں نے نہیں مانا بلکہ کیا کہا تولوا طو پھر انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا وقالوا معلم مجنون مجنون اور انہوں نے کہا یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے معلم اس کو کوئی سکھاتا ہے قرآن وہ یہ سناتا ہے جیسا کہ ہم سورت النحل میں چودھویں پارے میں پڑھا ہے کہ مکہ کے مشرقین کہتے تھے مکہ میں کچھ غلام ہیں وہ غلام ان کو سکھا دیتے ہیں پھر یہ بیان کرتے ہیں اسی کی طرف اشارہ معلم سکھایا ہوا ہے مجنون دیوانہ ہے انا کاشف العذاب قلیلہ بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو قلیلا ہم تھوڑی دیر انکم عائدون بے شک تم واپس پلٹنے والے ہو ان آیات سے اشارہ کدھر ہے اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے اور مفسرین کے درمیان مراد نہیں کہ آج کے مفسرین بلکہ صحابہ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عذاب آ چکا مکہ والوں پر اور پوچھا جاتا تھا کب تو فرماتے تھے کہ وہ سخت قحط کے جو سال آئے جس میں انہوں نے ہڈیاں کھائیں پرانے مردے کھائے چمڑے جلا جلا کر کے کھائے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا نتیجہ تھا اس وقت میں بھوک میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا اسی دھوئے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آسمان ایک دھواں لائے گا اور پھر وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ وہی صحت کا اور بھوک کا دھواں تھا ان پر چھا گیا یہ دردناک عذاب تھا انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا لے ان مومنون بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اگر عذاب ہٹے گا ہم مان جائیں گے عذاب ہٹا مگر اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اور وہ پہلے ہی کہا گیا تھا کیسے ہی ان کے لیے نصیب ہوگی جبکہ ان کے پاس وہ پیمبر آئے جو صاف صاف بیان کرتے ہیں مگر انہوں نے منہ موڑا اور کہا کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا انکم عائدون بے شک تم پھر وہی کام کرو گے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے ایسا ہوا عذاب ہٹا اور پھر ان سے مطالبہ ہوا کہ ایمان لاؤ لیکن انکم عائدون انہوں نے وہی کام کیا پھر دوبارہ اسی کفر میں اسی شرک میں مبتلا ہوئے دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وہ دھواں ہے جو قیامت سے ذرا پہلے ظاہر ہوگا اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دھوئیں کے اوپر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا لیکن یہ بر و قیامت کے قریب ہونے کی نشانی اور علامت ہوگا اور اس دور کے لوگ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور مجنون کہہ رہے ہوں گے اور یہ عذاب پوری دنیا پر یہ دھواں چھائے گا اور حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ایک دھواں ظاہر ہوگا اس سے پہلے ایک آگ ظاہر ہوگی جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی پھر ایک دھواں ظاہر ہوگا پوری دنیا پر چھا جائے گا اور لوگ دعائیں کریں گے کہ اب یہ عذاب ہٹے تو ہم ایمان لائیں جبکہ اس وقت میں ان کا یہی حال ہوگا تولو عنہ وقالو معلم مجنون عذاب ہٹے گا تھوڑی دیر کے لیے مگر لوگ پھر ایمان نہیں لائیں گے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوگا اس کے بعد پھر قیامت کا الارم قیامت کا بگل بچ جائے گا بعض حضرات نے کہا دونوں تفسیریں جمع بھی ہو سکتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ایسا ہوا بھی اور دوسرے حضرات کی تفسیر کے مطابق قیامت کے قریب ایسا ہوگا بھی یوم نبتش البتشت القبرا انا منتقمون جس دن ہم پکڑیں گے البتشت القبرا وہ بڑی پکڑ پکڑنا قیامت سے پہلے جتنی تکلیفیں جتنے عذاب آتے ہیں وہ محدود علاقے میں آتے ہیں محدود قوموں کے لیے آتے ہیں محدود وقت کے لیے آتے ہیں قیامت کا جو عذاب ہے وہ بدشت القبرا ہے پوری دنیا کو لپیٹ میں لینے والا بڑی پکڑ انا تمون بے شک ہم ہیں بدلا لینے والے وجا اہم رسول رَسُولٌ کریم اور یہ ان کی پہلی مرتبہ آزمائش نہیں ہو رہی ہے یقیناً ہم نے ان سے پہلے فراؤن کی قوم کو بھی فطرے میں ڈالا تھا وجا اہم رسول کریم اور ان کے پاس آئے تھے عزت والے پیمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے دین کی دعوت بھی دی اور فی کو یہ بات کہی ان ادو علی عباد اللہ حوالے کر دے تو میرے اللہ کے بندوں کو ایمان قبول کر توبہ کر اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے امانت دار بھیجا ہوا ہوں وہ اللہ تعالی علیہ اور یہ بات کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو لا تعلو علیہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو انی عتی تم بھی مبین میں تمہارے پاس لایا ہوں سلطان مبین کو ایک صاف صاف نشانی کو لایا ہوں اس کو دیکھو اور پہچانو تم میں تمہارے مالک کا بھیجا ہوا ہوں اس کے مقابلے میں تم سرکشی نہ کرو وہ اللہ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو انی عتیق بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ بے شک تم میں تمہارے پاس صاف صاف نشانی لے کر آیا ہوں تعلو یہ لفظ ہم پیچھے بھی پڑ چکے حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے میں وہاں تھا میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو انی آتی کم لسلطان مبین وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ قرآن پاک لمبی بات کو مختصر کرتا ہے پھر نے یہ بات سنی وہی دھمکی دی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے وہ مشورے ہوئے ضروری عبد الموسا اس کے جواب میں فرماتے ہیں انی حلس بھی ربی وہاں بھی یہ دعا گزر چکی ہے میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں بھی ربی اپنے رب کی پناہ میں وربکم اور تمہارے رب کی پناہ میں ان ترجمونی اس بات سے بچنے کے لیے کہ تم مجھے پتھر مار مار کے مارو میں اپنے آپ کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے رب کی پناہ میں وربکم اور تمہارے رب کی پناہ میں ان ترجمونی کہ تم مجھے پتھر مار مار کے مارو وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو فَاعْتَزِلُونِ تو تم مجھ سے جدا رہو ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ بنی اسرائیل کو جانے دو ہمیں اپنے مالک کی عبادت کرنے دو اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو تم مجھ سے جدا رہو فدعا ربہ انہا اولائی قوم مجرمون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی فدعا ربہ انہوں نے دعا فرمائی اپنے رب سے انہا اولائی قوم مجرمون اے ہمارے مالک یہ لوگ جرم کرنے والے لوگ ہیں جرائم پیشہ لوگ ہیں لمبا عرصہ گزرا ان کو سمجھاتے رہے اللہ کی نشانیاں دکھاتے رہے اور وہ نافرمانیاں کرتے رہے اس طرح ہم نے سور یونس میں پڑھا اس کے آخر میں جو فرمایا رب نتمس علا اموال ہم ان لوگوں کے مانوں کو برباد کر دے اب یہ ایمان لانے والے نہیں اسی موقع کی دعا ہے یہ مجرم لوگ ہیں یہ نہیں مانیں گے تب پروردگار کی طرف سے حکم آیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلَا تو لے جائیے آپ راتوں رات میرے بندوں کو اسری رات کو لے جائیے اور جب اس کے بعد لیلن آئے تو تجرید ہو جائے گی اسری لے جائیے لیلن رات رات میں انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا جلدی سے نکلو اپنے قوم کو لے کر کے جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا چنانچہ کیا گیا پیچھا موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے سامنے پہنچے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری سمندر پھٹا خود پار ہونے لگے بنی اسرائیل کو لے کر بنی اسرائیل بھی پار ہو گئے پیچھے سے فراون آ گیا اور فراؤن پار ہونا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پھر لاٹھی مارنا چاہتے ہیں تاکہ سمندر جڑ جائے اس موقع پر فرمایا الْبَحْرَ رَحْوَا چھوڑ دیجئے سمندر کو رہون اپنی حالت پر کھڑا ہوا رہا یا رہی پانی کا اپنی حالت پر کھڑا رہنا پانی کو سمندر کو اپنی حالت پر کھڑا رہنے دیجئے انہم جندم مغرقون کیوں اس لیے کہ یہ وہ پارٹی ہے وہ جماعت ہے وہ لشکر ہے مغرقون جن سب کو غرق کیا جانا ہے ان سب کو غرق کیا جائے گا آنے دو ان کو جب سارے کے سارے دریا میں پہنچیں گے پھر یہ غرق کیے جائیں گے چنانچہ رہنے دیا گیا وہ سارے داخل ہوئے جن دم مغرقون سارا لشکر اور جب داخل ہو گیا پھر سمندر ملا اور سب کا بیڑا غرق ہو گیا ہی مرے وہ طاقتور فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا انا ربکم آلہ کہتا تھا کس بے بسی کے ساتھ مرا کس بے کسی کے ساتھ مرا کس بدحالی کے ساتھ مرا کس طرح اس کا پورا لشکر اور وہ دریا کی لہروں کے حوالے ہو گیا کیسے بری حالت ہوگی جب ان کے ناک سے منہ سے ہر راستے سے پانی گھس رہا ہوگا اور پھر جن چیزوں پر ان کو ناز تھا ان کے بڑے بڑے محل ان کی کوٹیاں ان کے باغات ان کے چشمے ان کی نہریں جن کے لیے الانہار تجری من تختی یہ نہریں جو میرے نیچے سے چل رہی ہیں پروردگار اس نقشے کو پیش کرتا ہے دنیا داروں کے سامنے اور دنیا پر اترانے والوں کم ترکو من جنات و عیون دیکھو کتنے چھوڑے انہوں نے باغات عیون اور چشمے ضرور اور کھیتیاں و مقام کریم اور عزت کی بیٹھکیں محترم بیٹھکیں جن میں بڑے ٹھاٹ سے بیٹھتے تھے وہ كَانُوا فِيهَا کانو اور کتنی وہ نعمتیں پروردگار کے احسانات جو اس نے ان کو عطا کیے تھے تانو فیہا فاکہین جن میں وہ مزے مار رہے تھے آرام کر رہے تھے کذالک اسی طرح ہوا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِي فیراؤن آخری کا بیڑا غرق ہوا اور ہم نے ان چیزوں کا وارث دوسروں کو بنا دیا بے شمار لوگ دنیا پر اترانے والے مال و دولت پر اترانے والے سب کو یہ منظر دکھایا جا رہا ہے آج یہ مکان تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا آج یہ باغ تمہارے پاس ہے کل کوئی اور وارث ہوگا کذالک اسی طرح ہوا بہ قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو بنی اسرائیل کو بھی یہ چیزیں ملی مگر شام میں جا کر اور یہاں ان کا وارث کون بنا اللہ عالم کس طرح مرا فما بکت علیہم السماء والارض وما ارگ منظرین ایسے مرے فما بکت نہیں رویا ان کے اوپر آسمان والارض اور نہیں رہی روئی ان کے اوپر زمین ایک معنی دنیا میں آسمان میں کوئی نہیں تھا جو ان پر روتا فرشتوں نے بھی خوشی منائی ظالم مر گیا دنیا وار میں جو بچ گئے تھے انہوں نے بھی خوشی منائی فرعون ایک تازی اللہ کا باغی مر گیا آج کوئی نہیں تھا جو اس پر روتا اس کو یاد کرتا ایسی بھی لوگ زندگی گزارتے ہیں کہ مرتے ہیں تو کوئی ان کو رونے والا نہیں ہوتا ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں اور کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہیں میں نے نبی کا نہیں امتی کا سنایا تھا آپ کو امام احمد بن حنبل کا انتقال فرمایا لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے اور اس پر غور کرتے ہوئے کہ اتنے لوگ جنازے میں شریف ہوئے بیس ہزار غیر ایمان والوں کو ایمان نصیب ہو گیا ان پر کوئی نہیں رویا اور دوسری تفسیر یہ کہ بندہ مومن جب مرتا ہے جہاں سجدے کرتا تھا وہ جگہ اس کے لیے روتی ہے جس مسجد کو آباد کرتا تھا وہ مسجد اس کے لیے روتی ہے جن جن جگہوں پر بیٹھ کر اس کی عبادت کرتا تھا وہ جگہ روتی ہیں آسمان سے جہاں سے ان کے روزانہ نیک اعمال اوپر جاتے تھے وہ دروازے روتے ہیں کہ اب دوبارہ یہ نیک عمل یہاں سے اوپر نہیں جائے گا فرعون اس طرح مرا اور اس طرح بھی بدبخت مرتے ہیں نہ زمین ان پر روتی ہے نہ آسمان ان پر روتا ہے وما كانوا زرین اور جب نمبر آ گیا تو ان کو مہلت نہیں دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور یقیناً ہم نے نجات کی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین ذلیل کرنے والے عذاب سے کون تھا یعنی بہت مبالغہ ہے ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی وہ عذاب کیا تھا وہ فرعون تھا فرعون سے نجات دے دی مر گیا مردود بنی اسرائیل کو اس سے نجات ملی انہو کان آدیا من المصرفین بے شک وہ تھا بڑا سرکش ہونے والا من المصرفین حدوں کو کراس کرنے والا فقد اخترناہم علم العالمین تو ہم نے چنا بنی اسرائیل کو علم کے باوجود جان کر کے کہ یہی مستحق اس وقت میں میرے انعام کے ان کو چنا العالمین دنیا جہان کے مقابلے میں اور یہ ساری باتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سنائی جا رہی ہیں جن کو مکہ کے فرعون ستا رہے ہیں مار رہے ہیں کسی کو کھال میں بھرتے ہیں اور پھر اس میں دھواں دیتے ہیں کسی کو رسہ ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے ہیں اور کسی کو اونٹ کے ساتھ باندھ کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں کسی کو کیسے مار رہے ہیں کسی کو کیسے مار رہے ہیں مکہ کے ان مظلوموں کو بتایا گیا یہ سارے ظالم مریں گے نہ زمین پر روئے گی نہ آسمان پر روئے گا وَاُرَسْنَهَا قَوْمَ النَّافَرِينَ اور پروردگار تم کو دنیا کی امامت عطا کرے گا جس طرح کہ ہم نے بنی اسرائیل کو چنا تھا عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور ہم نے دی تھی بنی اسرائیل کو نشانیوں میں سے وہ نشانیاں فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ جن کے اندر واضح قسم کا امتحان تھا اور جن نشانیوں کے اندر زبردست قسم کا انعام تھا بلا کے معنی انعام بھی اور بلا کے معنی امتحان بھی کیا نشانیاں دی تھی دریا سے پار ہوئے یہ نشانی منا اور سلوا اترا یہ نشانی اور وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے بارہ چشمے نکلے یہ نشانی یہ ساری نشانیاں تھیں اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا آزمائش بھی تھی ایمان والو تم بھی اب اس کی تیاری کرو کہ جب یہ امامت کا مقام تم کو ملے تو تم کیسی زندگی گزارو گے ایسا تو نہیں کہ تم بھی فرعون بن جاؤ اور پھر ایک وقت آئے کہ نہ ماننے والے اور ماننے والے دونوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے نہ نام کا فرق نہ کام کا فرق دونوں بے ایمان دونوں ایک ہی قسم کے انہا الاقل بے شک یہ لوگ کہاں کرتے ہیں کون اب ان سے ہٹ گئی بات فراؤنوں سے مکہ والوں کی طرف روئے سخن ہے انہا اولائی یہ مکہ والے نیقولون ضرور کہتے ہیں انہی الا موتتنا الاولا وما نحن بمن شرین نہیں ہے کیا نہیں ہے زندگی یا نہیں ہے موت الا موتتنا الاولا مگر ہمارا پہلی مرتبہ مرنا وما نحن بمن شرین اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے مر گئے ایک مرتبہ مٹی میں مل گئے بات ختم ہو گئی دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے مٹی میں مل گئے کیڑوں نے کھا لیا ہم کو ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو گئیں فتو بھی آبا ان تم تم اگر اے مسلمان تم سچے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے ہمارے باپ دادا کو لاؤ اتنا زمانہ گزر گیا ہمارے بڑوں کو مرے ہوئے آج تک دوبارہ زندہ نہیں ہوئے اس کا مطلب ہم بھی نہیں ہوں گے حالانکہ باپ دادا کو زندہ کرنے کا مطالبہ انتہائی بے وقوف آنا تھا اس دنیا میں زندہ ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا تھا اس کے لیے تو اس سے پہلے ہم دو مقام پر پڑ چکے کہ جو مر چکا ہے وہ قیامت سے پہلے واپس نہیں آئے گا وہ حرام قریت کسی بستی کے اوپر حرام ہے جس کو ہم ہلاک کر دیں وہ واپس نہیں آئے گی واپس تو قیامت کے دن آنا تھا لیکن وہ کہتے ہیں اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے ہمارے باپ دادا کو لا کر کے دکھاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو فرمایا فرعون کا قصہ تم نے سن لیا اور سنو تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اہم خیر ام قوم تبع کہ یہ بہتر ہیں یہ تبا کی قوم بہتر ہے والذین من قبلہم اور وہ لوگ بہتر ہیں جو تبع کی قوم کے بعد ہوئے تھے اہلک نہ ان سب کو ہم نے ہلاک کیا تبع کی قوم کو بھی ہلاک کیا بعد والوں کو بھی ہلاک کیا انہم کانو مجرمین یہ سب جرم کرنے والے لوگ تھے مجرموں کا انجام یہی ہوتا ہے وہ دیکھو فرعون کو وہ دیکھو تبع کی قوم کو وہ دیکھو تبا کے بعد کی بے شمار قوموں کو تبع کون ہے بہت تفصیل نہیں اس کی ملتی حدیث میں اور قرآن میں البتہ تاریخی روایتوں میں تفصیل ملتی ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً نو سو سال پہلے وہی سبا قوم یمن کی جس کے لیے ہم نے کل پڑھا انہی کے ہاں یہ ان کا یہ قبیلہ ہے حمیر ان کی شاخ اس کا یہ بہت بڑا بادشاہ ہے اس کو کیا بھوت سوار ہوا کچھ لوگوں نے اس کو ترغیب دی کہ مدینہ منورہ پر تو حملہ کر یہ بڑی زرخیز جگہ ہے ایسی ہے ویسی ہے اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گیا مدینہ والوں کو معلوم ہوا کہ ہمیر قبائل کے لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا بادشاہ طبہ آیا مدینہ میں موجود کچھ لوگوں نے اور بات کہتے ہیں کہ اس وقت میں یہودی یہاں بس چکے تھے تو یہودیوں کے بڑے عالموں نے اس سے ملاقات کی کہ تجھے احساس نہیں ہے کہاں حملہ کر رہا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے تو اس شہر کو تحس نحس کر رہا ہے کیا جواب دے گا اللہ کے ہاں اس نے کہا خاتم الانبیاء کون اس کو دین کا تعارف کرایا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانی کتابوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری پیمبر ہجرت کر کے یہیں آئیں گے اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا اور چمڑے پر ہرن کی جھلی پر ایک خط لکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا اور میں نے سنا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے میں اپنی طرف سے آپ کو یہ تلوار اور یہ اور یہ تحفے میں دیتا ہوں اور میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا آپ کا ساتھ دوں گا اگر نہیں پا سکا میں دنیا سے چلا گیا تو آپ میرے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں یہ خط لکھ کر کے اس خاندان میں چھوڑ دیا جس خاندان کے چشم و چراغ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ہاں ہمارے خاندان میں ایک پرانی امانت چلی آ رہی ہے اور بس یہ کے بعد دیگر ایک دوسرے کو دیتے جا رہے ہیں کہتے تھے کہ کوئی آخری بندہ آئے گا اس کو دینا ہے اس کو جو کھولا اور پڑھا تو اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی سب کچھ لکھا ہوا تھا بس اتنی سی تفصیل ملتی ہے اس کے بعد وہ یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے اور واپس جا کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دی مگر قوم باغی ہو گئی نہیں مانا اس کے اوپر خدا کا عذاب آیا قوم برباد ہو گئی اللہ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا انہم کانو مجرمین یہ جرم کرنے والے لوگ تھے وما خلقنا السماوات والارض ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور ان کے بیچ کی چیزوں کو لاعبین کھیلتے ہوئے بیکار نہیں پیدا کیا یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے وما خلق نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ اور میں نے عرض کیا تھا ایسے موقع پر حق کے ساتھ سے مطلب با مقصد پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا بلاک انسبر لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ان یوم الفصل ميقاتهم اجمعين بے شک فیصلے کا دن ان کا مقرر کیا ہوا وقت ہے اجمعین سب کے سب کا فیصلے کا دن قیامت کا دن ہاضہ یوم الفصل جمعناکم والاولین آ رہا ہے سورہ مرسلات میں یہ فیصلے کا دن ہے تم کو بھی جمع کیا پہنوں کو بھی جمع کیا فَإِن كَانَ لَكُمْ قید فقیر اگر تم کوئی مکاری کر سکتے ہو یہاں سے بچنے کے لیے تو کرو کوئی چال چلو اس دن کے لیے وعدہ ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا جس دن نہیں کام آئے گا مولا کوئی دوست ان مولن کسی دوست کے شیئن کچھ بھی ولا هم ينصرون اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی الا من رحم مگر جس پر اللہ رحم کرے هو العزیز الرحیم بے شک وہی غالب ہے وہی رحم کرنے والا ہے دیکھیے پہلا رکوع کس پر مشتمل تھا تمہیدی باتیں اور پہلے رکوع کے آخر میں فرعون کا تذکرہ چل پڑا اور دوسرے رکوع کے اندر پھر آگاہ کیا گیا اور طبا کا ذکر ہوا اور آخری رکوع کے اندر صرف آخرت کے احوال ان شجرت الزقوم اطعام الفیم نہیں مانتے ہو قیامت کے منتظر ہو قیامت کے حالات دیکھ لو اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا پھر کیا ہوگا جہنمی کیسے حالات سے دو چار ہوں گے اور جنتیوں کو کیا نیامتیں ملیں گی غور کرو ان شجرت الزقوم یہ جہنم کے حالات بے شک زقوم کا درخت طعام الاسیم گنگاروں کا کھانا ہے تھور کا درخت زقوم کا درخت تھور کا درخت اور میں کل بتا چکا ہاں، کس طرح کا درخت ہوتا ہے یہ لمبے لمبے اس کے کانٹے اور اس میں سے دودھ سا نکلتا ہے جہاں گر جائے وہیں پھوڑے بن جاتے ہیں اور یہ دنیا کا ہے وہ تو آخرت کا وہ تو آگ میں سے اگے گا یہ تو زمین کے اوپر ہے یہ تو صرف دکھانے کے لیے ہے اس طرح کا عذاب تعام الاسیم وہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا کھائیں گے گناہگار پھر کیا ہوگا کل محلی پگلے ہوئے تانبے کی طرح یغلی فی البطون وہ پیٹوں کے اندر جوش مارے گا ابلے گا جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے اس طرح وہ پیٹوں میں اگلے گا کاغلگل حمیم ابلتے ہوئے پانی کی طرح اس کا ابلنا ہوگا ادھر یہ ہوگا ادھر خزو ہو حکم ہوگا پکڑو اس ظالم کو فاتلو ہو اور گھسیٹو اس کو جہنم کے بیچ تک لے جاؤ اس کو کناروں پر نہیں بیچ میں لے جاؤ یاتل ہو گھسیٹنا فاتلو ہو گھسیٹ کر لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچ میں ثم صبو فوق رأسی ہی پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر سے من عذاب الحمیم ابلتے ہوئے پانی کا عذاب اس کا نام جہنم ہے ذق چکھ انکا انت العزیز الکریم بے شک تو العزیز غالب بنتا تھا الکریم عزت والا بنتا تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا دنیا میں اور تجھے میرا دین مانتے ہوئے شرم آتی تھی میرے سامنے جھکتے ہوئے میرا دین نہیں مانتا تھا میری توحید کو نہیں مانتا تھا انہذا ما کنتم بھی تنترور یہی تو وہ دن ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے ذرا دیکھو یقین آ رہا نہیں آ رہا ہے ہے جہنم ہے کہ نہیں یہ دن آیا کہ نہیں آیا ان المتقین فی مقام امین اس کے مقابلے میں پرہیزگار لوگ فی مقام امین امن کی جگہ میں ہوں گے امن کے مقام میں ہوں گے فی جنات باغوں میں ہوں گے وعیون چشموں میں ہوں گے یلبسون پہنیں گے من سندس باریک ریشم کے کپڑے وسطہ برت موٹے ریشم کے کپڑے جیسے پہننا چاہیں گے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کسی کی کسی کی طرف پیٹ نہیں ہوگی کلالی کا اسی طرح ہوگا بِحُورٍ اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے ان کی شادی کرائیں گے بِحُورٍ ان بڑی آنکھ والی حور سے بڑی آنکھ والی حوروں سے ان کا نکاح کرائیں گے کل بھی عرض کیا جا چکا حور کیا ہے جنت کی مخلوق ہے مرفوع روایتوں سے معلوم ہوتا ہے پروردگار اپنی قدرت سے ان کو پیدا کرے گا حسن و جمال عطا کرے گا لیکن جو اس کے دنیا کی بیوی ہوگی وہ اصل میں ان کی رانی ہوگی اور یہ اس کی خادمائیں ہوں گی اور پروردگار اس کو اتنا حسن دے گا دنیا کی بیوی کو کہ ساری حوروں کو مل کر ایسا حسن نہیں ہوگا جیسا اس کو عطا ہوگا یدعونا آپ کہیں گے یہ مردوں کے لیے نعمت بیان ہوئی عورتوں کے لیے نہیں بیان ہوئی میں نے پیچھے عرض کیا قرآن وہی بات بیان کرتا ہے جس کو شرافت انسانی مانتی ہے مرد کے لیے یہ باتیں بیان کی کسی کو حیرانگی نہیں ہوئی اور یہ قرآن مردوں کے پڑھنے کے لیے بھی عورتوں کے پڑھنے کے لیے بھی اگر یہی بات عورت کے لیے بیان کی جائے اس کے لیے حیا کی بات ہوتی ہے شرم کی بات ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے نہیں بیان کیا ورنہ ظاہر ہے کہ جس کو اپنی بیوی ملی وہاں اور پھر یہ خدمت کے لیے خورے ہیں اس کی بیوی کی خدمت کے لیے اس کے لیے تو کیا اس کی نیک بیوی کو خامد نہیں ملا اپنا وہاں اس کو خامد میں ملا ہم عمر بن کر کے ملا حسین و جمیل بن کر کے ملا لیکن یہ اس کے لیے نہیں بیان کیا جاتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عین اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے حور عین کے ساتھ ہم کرائیں گے اللہ فرماتا ہے میں یدعون فیہا وہ مانگ رہے ہوں گے جنت میں بکل فاقیحت آمینین ہر ایک میوے کو مانگ رہے ہوں گے اس حال میں کہ وہ امن کے ساتھ ہوں گے لا یذوقون فیہا الموتا اور وہاں پہنچ گئے جہاں موت کا خیال بھی نہیں نہیں چکھیں گے وہ جنت کے اندر موت کو وہاں موت نہیں آئے گی ہمیشہ رہیں گے الا مئو تل مگر ہاں وہ پہلی دنیا کی موت وہ آ چکی اب دوبارہ نہیں آئے گی اس موت کو بھی موت آ چکی ہے بابقاہ عذاب الجحیم اور اللہ ان کو بچائے گا جہیم کے عذاب سے دیکھتے ہوئے انداروں کے عذاب سے پروردگار ان کو بچا چکا فضلا من ربکا تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے اس سے بڑی کیا مہربانی ہوگی دنیا میں کسی کو چار دن آرام مل جائیں اور اس کے بعد جہنم میں جائیں وہ خاص آرام یہ آرام چار دن دنیا کے پریشانی کے بھی گزاریں اپنے مالک کی یاد میں گزاریں اس کے بعد یہ جنت کا بلند مقام ملے ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی اس کے لیے انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے جھگڑے ہونے چاہیے کہ مجھے ملے مجھے ملے میں اس سے آگے بڑھوں انسان کن بھول بھلائیوں میں فَإِنَّمَا نما بِلِسَانِكَ آئے ہو ہائے ہائے یہ جنت کی باتیں یہ جہنم کی باتیں یہ آخرت کی باتیں اور پھر قرآن کریم کا یہ بیان بہتے ہوئے دریا کی طرح یہ انسانوں کو کس طرح نصیب ہوا فرمایا آپ کی برکت سے نصیب ہو گیا فَإِنَّمَا نما نہ ہو بے شک ہم نے اس کو آسان کیا کا آپ کی زبان میں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں آپ کی زبان میں اس کو ہم نے آسان کیا اور آپ کی زبان میں آسان کرنے کا مطلب یہ خدائی باتیں انسان اس کو سمجھے انسان کے بس میں کیسا تھا آپ کی زبان عربی میں ہم نے اس کو آسان کر کے پیش کیا ایک طرف بلند اتنا ہے اللہ اکبر کہ پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن دوسری طرف آسان کتنا ہے کہ ہم جیسے گڈریے بھی اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں یہ ہم نے انسانوں پر احسان کیا آپ کی زبان میں اس کو آسان کیا میں نے کل بھی عرض کیا تھا دنیا میں کلام کی بلندی کس سے پہچانی گئی کہتے ہیں اف اف کیا شاعر ہے تو پوچھو کیا شاعر ہے کیا شعر کہاں کہتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے بس اوپر سے ہی جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہزار و سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اب پوچھو کیا مطلب اس کا کہتے ہیں مطلب شطلب ہمیں نہیں پتا لیکن پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے کلام میں لہ ہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہزار و سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو پتا چلا کچھ کہتے ہیں پتا ہی کا مجھے بھی کچھ نہیں چلا سب شاعروں کا یہی حال ہے ہمارا ایک شاعر کہتا ہے کاف کمبلی ہوئیاں عشق مائی ردے گئیاں سب جہان وچوں شام ویندیاں شام قضا ہوئی تے گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دی چڑی آن مستی کلمہ پڑھا میں کس زبان وچوں کیا کہہ رہا ہے کہتا مجھے بھی نہیں پتا کیا کہہ رہا ہوں <laughs> ہم نے اس دور کے منجے ہوئے شاعر حضرت مولانا قمر عثمانی صاحب سے ایک شعر کا مطلب پوچھا کافی دیر سوچتے رہے ذہن میں نہیں آیا اور میں نے وہ بات اس طرح پھر دوبارہ ان سے دہرائی تو وہ فرمانے لگے کہ بعض دفعہ بس شاعر اپنی مستی میں کچھ کیا جاتا اس کو بھی نہیں یاد رہتا میں نے کیوں کہا پھر فرمایا کہ خود میں مجلس میں موجود تھا جگر مراد آبادی شہن شاہ تغزل اس دور کا کہا گیا غزل کا بادشاہ واقعہ بادشاہ تھا غزل میں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہاں غالب بھی نہیں پہنچتا ہے جو بات وہ کہہ کے چلا جاتا ہے شہنشاہ تغزل کہا ایک مرتبہ ایک مجلس میں شیر کہہ رہا تھا تو کسی نے کہا جی آپ کے فلان نظم ہے اس کا یہ شعر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہتے سوچتا رہا تھوڑی دیر پھر کہنے لگا یار شیر کہنا ہمارا کام سمجھنا تمہارا کام یہ کلام ہے جس کا کسی کو سمجھ میں مطلب ہی نہ آئے تو وہ کس لیے کہا گیا وہ تو ہوا منصورہ ایسے ہوا میں لوگوں کے اوپر دھونس جمائی گئی اپنے علم کی اس سے معلوم کیا ہوا لوگوں کو کیا پیغام ملا کچھ پیغام ہی نہیں اور پیغام ویسی شاعروں کا نہیں ہوتا الم تر فی کل وادی یہی مون دیکھتے نہیں ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں ان کا کوئی موضوع ہی نہیں ان کا کوئی مقصد حیات ہی نہیں اس کے مقابلے میں یہ قرآن ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ یقیناً ہم نے اس کو آسان کیا آپ کی زبان میں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں بلند اتنا ہے کہ ساری دنیا ساڑھے چودہ سو سال سے چیلنج کر رہا ہے کرو مقابلہ کوئی نہیں مقابلے کے لیے میدان میں آتا مگر آسان اتنا ہے کہ ہر کس و ناکس کم سے کم اس کے نصیحت کے پہلو کو سمجھتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن سے مسائل نکالتا ہے استدلال کرتا اللہ یہ تذک کرو نصیحت کے پہلو کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں آسان کر دیا اور بعض لوگ اس سے بھی آ گئے انہوں نے کہا یہ وہی کلام ہے اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر زبان سے پڑھتے ہیں یہ کیوں نہیں ٹکڑے ہوتی ہیں وہ نما بلسانی کا یہ میرے محبوب کی زبان سے پہلے نکلا ہے وہاں ٹرانسفارمر سے اب یہ ٹھنڈا ہو کر کے نکلا ہے اب جو انسانوں نے پڑھنا شروع کیا ان کے لیے مشکل نہیں رہا فرتقب انہم مرتقبون آپ بھی انتظار کیجئے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی منتظر ہیں سورت الجاسیہ مکیت وہی و سلاسون آیا سینتیس آیتیں ہیں وہ اربع رکوعات اور چار رکوع ہیں قیامت کے بھیانک منظر کے اوپر یہ سورت ختم ہوئی اگلی صورت کے اندر قیامت کا اس سے بھیانک منظر جَاسِيَا تو دیکھے گا ہر ایک گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے کیسا منظر ہوگا قیامت کا جہنم کے آس پاس کیا گزر رہی ہوگی اس کی منظر کشی زیادہ کی گئی اور پروردگار کی توحید کو اس کی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ سمجھایا گیا یوں سمجھیے گا اس صورت کے اندر تذکیر بھی ایام اللہ تھا اس صورت کے اندر تذکیر بھی اعلیٰ شاید یاد ہو اس طرح ہے یاد بھول گئے سور انعام میں اور سور آراف میں نہیں بتایا تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کے سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں کبھی اپنی نعمتیں یاد کرواتا ہے اور پھر انسانوں کو اپنی توحید سمجھاتا ہے اس کو کہتے تذکیر بھی اعلیٰ اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو پرانی قوموں کے حالات دکھاتا ہے جن نافرمانوں نے نافرمانیاں کی اور باز نہیں آئے ان پر آنے والے عذاب کو بتلاتا ہے اور فرما برداروں پر ہونے والے احسانات کا تذکرہ کرتا ہے یہ وہ مخصوص دن ہیں جن میں یہ خاص کام ہوئے ان دنوں کو یاد کراتا اس کو کہتے تذکیر بھی ایام اللہ تو اوپر فرعون کا قوم تبا کا تذکر آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ اس میں آپ نے قدرت کی نشانیاں دکھائے گا تو تذکیر بھی آنا اللہ لیکن یہ دونوں باتیں ہر صورت کے اندر ملی ملی چلتی ہیں ہم اس کو بانٹ نہیں سکتے ہاں سور آراف اور سورہ انعام کو واقعہ پر ہم بانٹ سکتے تھے سور انعام پوری کی پوری تذکیر بھی آلہ اللہ اور سور آراف تذکیر بھی ایام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لآیات ضرور بزرور قدرت کی نشانیاں توحید کی نشانیاں اس کے وجود کی نشانیاں للمؤمنین ایسے لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں اور جو ماننا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے کیا نشانی ہے وفی خلقکم وما من دابت آیات لقوم یوقنون اور خود تمہارے پیدا کرنے میں تمہارے وجود میں تمہیں قطرہ ناپاک سے انسان بنے اشرف المخلوقات بن گئے تمہاری ظاہر کی ساخت کو دیکھو اندر کے نظام کو دیکھو تمہارے پیدا کرنے میں وما من بسمندا اور اس کو بھی مستر لیے مصدر مستر عطف ہے اور زندہ چیزوں کے دنیا میں پھیلانے میں ایک ایک چیز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور انسان کی ضرورت کے مطابق ہر جگہ چیزیں پیدا کر دی اس میں بھی آیات لقوم یوقنون اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کی توحید کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں اور سن وقت لافل رہی رات اور دن کے مختلف ہونے میں رات کے آنے دن کے جانے اور رات کی گھٹنے دن کے بڑھنے وما اس بارے میں جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے میں رزق روزی کو اور آسمان سے روزی کو نازل کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے بارش کو اتارا فاحیا به الارض پھر اس کے ذریعے سے زندہ کیا اس نے زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد وہ تصریفر اور ہواؤں کے گھمانے پھرانے میں آیات لقوم لکھو نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جن کو ان نشانیوں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا اپنے مالک کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ان کو نہیں پہچانتے اس کا مطلب وہ بے عقلے لوگ ہیں ان کو عقل ہی نہیں ہے رات اور دن کا گھٹنا اور بھرنا آسمان سے پانی کا اترنا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور ہواؤں کا چلنا کیا اس میں نشانی نہیں ہے دل کا آیات اللہ یہ ہیں وہ آیتیں نتلوہا علیہ کا ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں وہ قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں دونوں زبردست نشانیاں دل کا آیات اللہ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں نتلوہا علیہ کا جن کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں بالحق حق کے ساتھ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ اے انسانوں اگر تم اس کتاب کو بھی نہیں مانتے ہو پھر کون سی بات پر بعد اللہ ہی آیاتی ہی ہی اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد تم ایمان لاؤ گے کون سی چیز ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے ویل الکل افاق عظیم ویل ہلاکت ہے بربادی ہے لکل افاق ہر ایک جھوٹ بنانے والے پر ہر ایک جھوٹ بنانے والے کے لیے تباہی ہے عظیم گنگار کے لیے تباہی ہے کون سا جھوٹا کون سا گناہگار وہ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں گپے گھڑتے ہیں اور قرآن کو نوز باللہ اپنا بنایا ہوا کہتے ہیں عظیم ان گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں شرماتے نہیں اس آیات اللہ یہ شخص اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے تتلا علیہ علی جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ثم یسر مستقبرا اثر یسر اسرار اڑ جانا پھر اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے نہیں مانوں گا کالم یسما گویا کہ اس نے سنی نہیں آئی ایسا لگتا ہے جیسے اس اس نے سنی نہیں ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں اور ان کا اس پر اثر نہ ہو تو بش بھی آزاد علیم ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے عذاب کی خوشخبری نہیں بدخبری ہوتی ہے لیکن یہ طنز ہے یہ تانا ہے جیسے کسی کی پٹائی ہوتی کبھی ذرا ناشتہ کراؤ گے اس کو فبشر ہو بھی عذاب علیم ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے ویزا علیم مِنْ آیات شَيْعَا اور جب اس کو ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے کچھ معلومات ہو جاتی ہیں کچھ آیتیں یاد ہو جاتی ہیں کچھ آیتیں پڑھ لیتا ہے اتخذا ہا حضوا ان آیتوں کو مذاق کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے کسی کو چند آیتیں یاد ہو گئیں چند صورتیں یاد ہو گئیں اور پھر لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے ہیں تمہارے قرآن میں ایسا لکھا ہے ایسا لکھا ہے مذاق کرتا ہے مزاق کرنے کا ذریعہ بناتا ہے اولئک لہم عذاب مہین یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں میری کتاب کی مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے کہاں ہے وہ من جہنم ان کے آگے جہنم ہے ورا ازداد میں سے پیچھے کمانا بھی اور آگے کا بھی ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا اور جس دن یہ عذاب آئے گا نہیں کام آئے گا ان کے ما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا شیئا کچھ بھی کام نہیں آئے گا سب برباد ہوگا کچھ ان کے کام نہیں آئے گا جب پروردگار کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا ولا مت خزو مندون اللہ اولیا اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا تو جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے باطل معبود بنائے تھے وہ بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے کوئی نفع نہیں دیں گے ان کو بلا ہم عذاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا ہدن یہ ہدایت کی باتیں ہیں یہ کھول کھول کر کے سمجھانے کی باتیں ہیں ولین کفرو بھی آیا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ لہم عذاب رجز علیم ان کے لیے تو دردناک عذاب میں سے بلا کا عذاب ہے بلا کا عذاب شاد القادر کا ترجمہ رجز سخت قسم کا عذاب ہے ان کے لیے اللہ الذی سخر لکم البحر گزشتہ جو نشانیاں ہیں اس سے بھی اس کی توحید کا پتہ چلتا ہے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے کوئی تو ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے اس کی توحید معلوم کی جا سکتی ہے آگے براہ راست اس کی توحید کن کن باتوں سے معلوم ہوتی ہے اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ اللہ وہ ہے اللہ سخر لکم البحر جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تمہارے کام میں لگا دیا ایسا بنا دیا کہ تم اس سے نفع اٹھا سکتے ہو کس طرح لتجری سخر لکم البحر لتجری الفلک تاکہ چلیں اس میں کشتیاں فی ہی اس سمندر میں بھی امر ہی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اللہ کی قدرت سے چلتی ہیں اللہ جب چاہتا ہے پھر ڈبو بھی دیتا ہے بولے تب تک فضل ہی اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو حلال روزی کو بلا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو اسی پر اگر غور کرو اپنے مالک کی مارکت نصیب ہو جائے وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں سب تمہارے لیے مسخر تمہارے کام میں وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے کام میں جمی من ہو سب کا سب تمہارے کام میں لگا دیا من ہو اپنی طرف سے حکم دے کر کے سب تمہارے کام میں تو تم کس کے کام کس لیے پیدا ہوئے ان نفیزانی کلایات بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں لقوم یتفکرون ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں قل للذین للذین آمنوا یغفروا لا یرجون ایام اللہ ایمان والوں نے دعوت دی اور یہ بیمان جو اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑاتے تھے یہ الجھ گئے ایمان والوں کے ساتھ تو دعوت دینے والے کو کیا حکم ہے معافی کا دروازہ کھلا رکھے معاف معاف معاف معاف کرتا جائے سل من قطعت واف من ظلمت اس سے جڑ جو تجھ سے ٹوٹے اس کو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے قل للذین آمن کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کیا کریں یغفرو معاف کر دے وہ للذین ایسے لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ جو اللہ کے دنوں سے نہیں ڈرتے ہیں جلالین میں ترجمہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے ہیں جن کو خیال بھی نہیں کہ ویسے دن ہم پر بھی آ جائیں گے جیسے قوم عاد پر آئے تھے قوم سمود پر آئے تھے فرعون پر آئے تھے ان دنوں کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو دفع کرو کیا ضرورت ہے ان سے الجھنے کی کہ قوم بما كانوا یکسبون یہ دن آئیں گے کیوں اس لیے آئیں گے تاکہ پروردگار سزا دے کچھ لوگوں کو ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے اور اصل سزا تو آخرت کی من عمل صالحا فلنفسه نتیجہ یہ نکلا جو کوئی نیک عمل کرتا ہے ایمان قبول کرتا ہے فلنفسه ہی تو وہ اپنے لیے کرتا ہے ومن اصا اور جو کوئی برے کام کرتا ہے برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے فعلیہا تو وہ برائیاں اور اس کا برا کام اور اس کا برا فیل اسی کے اوپر پڑے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا اس کا نتیجہ وہی بھگتے گا ثم الى آرمی ترجعون پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا تمہارے رب کے پاس جہاں اصل فیصلہ ہوگا آپ کو کتاب ملی یہ پہلی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یقیناً ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب و والنبوت حکم بھی عطا فرمایا نبوت بھی عطا فرمائی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ان کو ہم نے پاک چیزوں میں سے روزی دی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی اس دور کے تمام لوگوں پر ان کو فضیلت تھی اب یہ کتاب اے ایمان والوں تم کو ملی ہے اس دور کے انسانوں تم کو ملی کتاب بھی ملی دانش مندی بھی ملی اور اس دور کے لوگوں کے لیے سرور انبیاء نبوت کا تاج پہن کر بھی آئے پاک روزی بھی ملی وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھی حکم کی واضح واضح باتیں صاف صاف نشانیاں ان کو دی تھی صاف صاف باتیں بتائی تھیں ایسی باتیں تھیں کہ جن میں کوئی پوشودگی کوئی کوئی خفا نہیں تھا فم اختلاف مگر لوگوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کس وجہ سے کیا کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی نہ فم اختلاف تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا اللہ بعد ما جاءهم العلم مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا کیوں اختلاف کیا وہ مختلف اللہ بغیم بینہم انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر آپس میں ضد کی وجہ سے ایمان والوں کو سنایا گیا تم سے پہلے یہ کتاب ملی تھی ان کو وہ آپس میں مختلف ہو گئے انہوں وہ بٹ گئے آپس میں تم نہیں بٹ جانا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ ان میں جو اختلاف ہو گیا اب قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا اور میں عرض کر چکا کہ دنیا میں فیصلہ ہوا مگر یہاں ہوا بیان کر کے یہ حق والا یہ باطل والا وہاں پریکٹیکل وہاں عملی فیصلہ ہوگا ان ربک یقضی بینہم رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فی ما فی ہی اختلفون ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے یہ اس زمانے کے لوگوں کو نصیب ہوا تھا ایک زمانہ اسی شریعت پر عمل کرتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ثم سمجھ شریعت من الامر پھر بنایا ہم نے آپ کو الا شریعت ایک قانون پر ایک ضابطے پر من الامر دین کے معاملے میں سے آپ کو ایک خاص طریقہ عطا کیا فتبعہا تو آپ اس شریعت کے پیچھے چلیے آپ اسی دین کے پیچھے چلیں آپ اس کے یہودی مخالفت کریں عیسائی مخالفت کریں مکہ کے مشرق مخالفت کریں ولا تتبع مت پیچھے چلیں احوا الذین لا يعلمون ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے لا يعلمون جو جانتے نہیں یہ سب نادان ہیں یہ سب بے علم ہیں دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں بالکل نہیں اسی دین کے مطابق چلیے جو ہم نے آپ کو دیا ہم نے ڈال دیا ایک مخصوص شریعت پر آپ کو آپ کسی کے پیچھے چلیے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے مطلب اس دین کے سوا جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صرف ان کی خواہشیں ہیں وہ ان کی مرضیاں ہیں اس کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں آپ نہ چلیے یہ جاہر ہیں انہم لن یغنو کا من اللہ شی آپ کو کہہ کر انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی کے مقابلے میں مکہ والوں کی کوئی بات مان لیں مجوسیوں کی مان لیں عیسائیوں اور یہودیوں کی کوئی مان لیں تو پھر یغنو انہم لن یغنو ہرگز وہ نہیں نفع دیں گے آپ کو من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی جب ان لوگوں کی ماننے سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نفع نہیں ہوگا میرے محبوب اگر آپ ان کی بات مانیں اور اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلہ ہو جائے ان میں سے کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا اور یقینی بات ہے کہ آپ ان کی خواہشوں پر نہیں چل سکتے امت کو سنایا جا رہا ہے اے امتیوں جب تم ان کی مرضی پر چلو گے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے یہودیوں کی طریقے پر چلو گے عیسائیوں کے طریقے پر چلو گے مشرقوں کے طریقے پر چلو گے اور پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا نہیں یغنو عنک من اللہ شیعہ ان میں سے کوئی تم کو کچھ نفع نہیں دے گا یہ پچھلی صدی ہمارے لیے بہت عجیب صدی گزری جس میں ایک بڑا طبقہ امت کا صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل اتارنے میں کامیابی سمجھتا تھا ڈینگے بجاتا تھا بغلیں بجاتا تھا دیکھو ہم کامیاب ہیں اس لیے کہ ہم نے یہودیوں کا طریقہ اپنایا مجوسیوں کا اپنایا مشرقوں کا طریقہ اپنایا اور مشرقوں نے جن راہوں پر ان کو لگایا تھا ان پر لگ کر کے وہ خوش تھے اللہ کی کتاب کو عدالت بدر کیا نہیں بھائی عدالت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس نماز پڑھو مسجد کے اندر بڑی بڑی مسجدیں بھی بنائی ایسی حکومتوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے دیندار ہیں کچھ نے بزرگوں کے مزار بنا دیے بے دینوں نے بے دینی کا کام کرنا تھا اس کو رنگ چڑھایا دین کا اور سارے کام بے دینی کے کرتے رہے نہ ان کی اجتماعی زندگی میں قرآن رہا نہ ان کی عدالت میں قرآن رہا نہ ان کی اسمبلیوں میں قرآن رہا نہ ان کے تجارت میں قرآن رہا ہر کام اپنی مرضی سے کرتے رہے بلکہ احوا اہم ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہے اور دوسروں کا تھوکا ہوا چاٹتے رہے اور سمجھتے رہے کہ اس میں کامیابی ملے گی وہ سمجھتے تھے کہ جب مصیبت آئے گی تو یہ ہم کو بچائیں گے لگتا ہے اب یوم الحساب شروع ہو گیا ایک ایک کے اوپر خدا کی طرف سے جو مار آتی ہے کوئی نہیں بچاتا ہے سب بے اور مددگار چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو تمہیں ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتے تھے ہمارا کام ہو گیا اب تم مر ہو جاتے بالکل لگتا ہے یوم الحساب شروع ہو گیا ولا الذين لا يعلمون اگر ان کے پیچھے چلیں گے کچھ نہیں تم کو نفع دے سکیں گے الظالمین بعضهم اولیاء بعض ان ظالموں کا آپس میں ایک دوسرے کا دوست رہنے دو یہودی عیسائیوں کے دشمن بنے مجوسی ان کے دشمن بنے وہ ان کے دوست بنے ان ان کو آپس میں دوستی لگانے دو تم ان کے دوست نہ بنو تم اللہ کے دوست بنے اللہ کے حبیب کے دوست بنے اللہ کی کتاب کے دوست بنے اللہ ولی المتقین اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا تم پرہیزگار بن جاؤ تم تقوی اختیار کرو تمہاری دوستی کے لیے اللہ کافی کفا باللہ ولی اللہ کافی ہے تمہاری دوستی کے لیے اور کس کا دوست بنتا ہے واللہ ولی المتقین راستہ تقوی اختیار کر لو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا لیکن کیسا چھوڑا سب جانتے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں قذافی کو کون کام آیا الکتاب الاخضر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس نے کتاب لکھی بغاوت کے لیے قرآن کی مزاق اڑائی اس نے قرآن کی توہین کی اپنے ملک سے قرآن کے نظام کو نکالا پھر کیا کام آیا اس کے کوئی کام نہیں آیا نہ ان کے سونے کی ٹوٹیاں کام آئیں نہ دوسرے کے نہ تیسرے کے نام لینے کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے یوم الحساب شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اس رسوائی سے ہمیں بچائے اللہ ولی المتقین اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے پرہزگاروں کو اللہ سے دوستی لگانی ہے ان سے دوستی لگائیں بصائر للناس اور اوپر تذکرہ تھا یہودیوں کا اس کے بعد پھر ہمارا تذکرہ ہوا فرمایا دیکھو وہ کس طرح بکے تھے کس طرح جھکے اور کس طرح لٹے اور پھر پٹے تم ان کے راستوں پر نہ چلو اب تم کو یہ روشنی ملی ہے روشنی کے بعد اندھیروں کی طرف نہ جاؤ للناس یہ آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں لوگوں کے لیے یہ روشنی کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے وہ ہدن اور ہدایت کی باتیں ہیں وہ رحمتن اور مہربانی کی باتیں ہیں یہ یوقنون ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وہ لوگوں کے خیال کہ ٹھیک ہے ہم دنیا میں نیکیاں نہیں کر سکے لیکن اللہ نے ہمیں مال دیا دولت دی دنیا دی اس کا مطلب وہ مالک ہم پر مہربان ہے اور جو یہاں مہربان ہوگا مرنے کے بعد وہ ہم پر ہی مہربان ہوگا بڑا ہاں، بڑا عجیب فیصلہ ہے ایک نیک اور ایک بد کیا دونوں کا ایک ہی مقام ہو جائے گا ایک اللہ کا فرما بردار اور ایک نافرمان ایک رات بھر اپنے مالک کی عبادت کے لیے جاگتا ہے اور دوسرا چوری اور ٹکیتی اور بدماشی اور رشوت خوری کے طریقے تلاش کرنے کے لیے چوریوں کے طریقے کے لیے کاغذ تلاش کرتا رہے رات بھر رہتا رہتا ہے کیا دونوں کا ایک ہی مقام ہوگا کیسا عجیب فیصلہ ہے ایک آدمی دن بھر لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اپنے مالک کی عبادت میں لگا ہوا ہے اس کے حکموں کو دنیا میں بھی پہنچاتا رہا ہے اپنے اوپر بھی نافذ کر رہا ہے اور دوسرا وہ بےمان جو پروردگار کے احکام کو توڑتا ہے اس کے احکام کی مذاق اڑاتا ہے کہ دونوں برابر ہو گئے ام حسب الذی کیا ہم حسبہ کیا گمان کیا الذین ان لوگوں نے اجترح السیئات جو کرتے ہیں گندے گندے کام کیا انہوں نے گمان کر کے رکھا ہے گناہ کے کام کرتے ہیں سیئات کے کام کرتے ہیں ان نجعلہم کہ ہم کر دیں گے ان کو آمنوا الصالحات انہی لوگوں کی طرح انہی کے درجے میں ان کو رکھیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زبان برابر ہو جائے گا محیاہم ان کا جینا بھی وہ مماتو اور ان کا مرنا بھی جینا اور مرنے سے مطلب کہ جس طرح ایمان والوں کو دنیا میں چین اور امن نصیب رہے ان کو بھی نصیب رہے گا نہیں ہوگا جب یہ حدوں کو کراس کریں گے اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوگی اور جب پکڑ ہوگی کوئی نہیں بچا سکے گا وہ مما تو ہوں اور ان کا مرنا برابر ہو جائے کہ اللہ کے یہاں عدالت میں جائیں اور وہاں بھی ان کو جنت ہی مل جائے سبحان اللہ یحکمون بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وخلق اللہ السماوات والارض بالحق اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق با مقصد پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا ساری کائنات پیدا کی انسان کی خدمت میں لگا دی تو انسان صرف کھانے پینے کے لیے اور دنیا میں صرف آیا کھائے پیے اور مر جائے اسی لیے پیدا ہوا تو پھر گائے بھینس اور انسانوں میں کیا فرق رہا بالحق ہم نے یہ کائنات با مقصد پیدا کی اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کائنات ہی بے مقصد ہے استغفر اللہ کس لیے پیدا کی ولی تجزا کل نفس بما کسبت واو کے ذریعے سے کبھی پچھلے مضمون کی تفسیر کی جاتی ہے اس لیے پیدا کی لی تجزا کل نفس تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے بما کسبت ان کاموں کا جو انہوں نے کمائے وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس لیے کیا دنیا اس لیے پیدا ہوئی کہ سب انسان کی خدمت میں لگیں اور انسان اپنے مالک کی یاد میں لگ جائے اپنے مالک کی شریعت کو اپنانے میں لگ جائے اور پھر لتجزا کل نفس بما کسبت ہر جان کو بدلہ دیا جائے اس کا جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور انسانوں پر ظلم نہ کیا جائے یہ سوچ کہ دنیا اور آخر سب کی برابر ہے نافرمان کی فرما بردار کی یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جنہوں نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے اتخذ الہا ہو ہوا کیا آپ نے غور کیا اس آدمی کے اوپر جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے ہو بنایا اپنا خدا ہوا ہو اپنی خواہش کو ہائے ہائے اپنی خواہش کو خدا کون بناتا ہے جس کا علم اس کی ذہانت اس کی ڈگریاں سب کچھ وقف ہو جاتا ہے کس کے لیے کہ میرا پیٹ پلے اور میری خواہشیں پوری ہو جائیں میرے نفس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور پھر مسجد بھی اسی لیے ہیں عبادت گاہیں بھی اسی لیے سب کچھ اسی کے لیے کریں اس کا مطلب اس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے کہنے کو کہتے ہیں مختلف ہمارے مذہب ہیں مختلف ہمارے دھرم کچھ نہیں ان کی خواہشیں ان کا خدا بنی ہوئی ہیں بس جو جس کو دل چاہتا ہے ہر ایک دنیا کے مانگنے کے لیے یہ کمزور ہے اس کے پاس پہنچو وہ زیادہ دیتا ہے دنیا کے لیے خواہش پوری دنیا پوری کرنے کے لیے وہ اللہ علی علم اور ایسے انسان کو پروردگار نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے مگر علم کے باوجود عیسائی گمراہ ہوئے علم تھا یہودی گمراہ ہوئے علم تھا ایمان والوں تم کو کتاب ملی علم کے باوجود تم گمراہ نہ ہو جاؤ جب خواہشات نفس کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے پھر علم کی پرواہ نہیں کرتا ہے بلکہ علم کو موڑ کر کے اپنی اپنے مقصود کے لیے استعمال کرتا ہے وہ پھر قرآن سے بھی ویسے ہی استدلال کرتا ہے کفر و شرک کے مسائل نکالتا ہے قرآن سے استغفر اللہ جو قرآن نازل ہوا ایک اللہ کی عبادت بتانے کے لیے پھر اسی سے استدلال کرتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے غیر اللہ سے مانگنا بھی جائز ہے غیر اللہ کی پوجا کرنا بھی جائز ہے از اللہ اللہ علم اللہ اس کو علم کے باوجود گمراہ کرتا ہے اور بعد میں یوں ترجمہ کیا کہ اللہ اپنے علم کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے اس لیے پروردگار اس کو گمراہ کر دیتا ہے وہ ختم اعلیٰ سم پھر اس کے کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے وہ کل بھی اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے وہ جالا اعلیٰ بسر ہی رشاوا اور اس کی آنکھوں کے اوپر پروردگار پردہ ڈال دیتا ہے علم ہے نہیں سمجھتا ہے کان ہے نہیں سنتا ہے آنکھیں ہیں نہیں دیکھتا ہے دل ہے مگر نہیں سمجھتا ہے اللہ اکبر اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اس کی مثالیں دنیا میں بہت پیش کی جا سکتی ہیں علم تھا مگر گمراہ ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کے پاس علم تھا مگر علم کے باوجود گمراہ افمن ہم من بعد اللہ تو کیا اللہ کے بعد اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے ایسا آدمی جو نفس کی خواہش کے پیچھے چل پڑا اس کو پروردگار ہدایت نہیں دیتا ہے یہ بڑا اہم مضمون ہے دین کی باتیں بھی نفس کے لیے سب کچھ نفس کے لیے بس میرا دل میں ایسا رہا ہے میں یہ کام ایسے آدمی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے اور جو آدمی غلط راستے پر چل پڑے مگر اس کو تلاش ہو کہ مجھے میرا مالک ملے اس کو مل کر رہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ایسا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اس کو کئی کئی راہیں ملتی ہیں اپنے مالک تک پہنچنے کے لیے لیکن جو انسان خواہشات کو اپنا قبلہ بناتا ہے اپنا خدا بناتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے افلا تذکرون کرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے بلم باورا کا قصہ ہم پڑھ چکے کیا اس کے پاس علم نہیں تھا علم کے باوجود وہ گمراہ ہوا وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا اور کہا انہوں نے مکہ کے مشرکوں نے مَا هِيَا کیا ہے زندگی إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مگر ہماری دنیا کی زندگی نموت ونحیا ہم پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں مرتے ہیں اور جیتے ہیں میں عرض کر چکا مرتے ہیں اور جیتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ مرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں ہم مرتے ہیں ہمارے بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں بیٹے مریں گے پوتے پیدا ہو جائیں گے پوتے مریں گے پر پوتے پیدا ہو جائیں گے بس یوں ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے تو کیوں مرتے ہیں وما یہلکنا الا الدهر اور نہیں ہم کو کوئی ہلاک کرتا ہے مگر زمانہ زمانہ کا مطلب یہ بس زمانے کی الٹ پھیر ہے اسی کی وجہ سے ہم جیتے اور مرتے ہیں ورنہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے ہمارے اوپر کہ جو موت اور زندگی کی مالک ہو یہاں ایک بڑی بحث ہے ایک طرف قرآن کریم مکہ کے مشرقین کے لیے کہتا ہے ان سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کیا زمین کس نے پیدا کی موت اور زندگی کا مالک کون ہے جواب دیتے ہیں اللہ اور یہاں آ رہا ہے کہ ہم کو نہیں کوئی ہلاک کرتا نہیں موت دیتا اللہ دہرو مگر زمانہ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں اور وہ دہریے قسم کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ زمانے کی الٹ پھیر سے ہی اس کو نیچر کہتے ہیں اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے جواب یہ ہے ان میں مختلف لوگ تھے تھوڑا سا ایک طبقہ دہریوں کا بھی تھا جو منکر خدا تھا ورنہ بھاری طبقہ انہی لوگوں کا تھا خاص مکہ کے رہنے والے وہی لوگ تھے جو اللہ کے وجود کے قائل تھے جو مانتے تھے لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم حالانکہ ان کو نہیں ہے اس بارے میں کوئی علم زمانے کی گردش نے ہم کو مارا زمانہ کسی کو کیا کر سکتا ہے زمانہ تو اس کے تابع ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح زمانہ گھومتا رہتا ہے زمانہ کسی کو مارتا اسی دور کے اندر فرعون ہوا اسی دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر زمانے کی پھیر پلٹ سے انسان ہلاک ہوتے اور نفع اور نقصان کا وہ مالک ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نفع میں اور فرعون نقصان میں کیوں اگر زمانے کی پھیر پلٹ سے ہوتا تو ایک ہی دور کے اندر حضرت حود علیہ السلام اسی دور میں قومیں عاد تھی مگر وہ ان کے لیے تباہی ان کے لیے خوشحالی ان کے لیے اللہ کی راحتیں نعمتیں معلوم ہوا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں نہیں حالانکہ زمانہ نہیں بلکہ میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں کہ کیا بڑی لمبی تفسیر بس ہم موٹی بات اتنی سمجھیں کہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں زمانے کی گردش سے کچھ نہیں ہوتا وما لهم بذلك من علم اس بارے میں ان کو کوئی علم نہیں انہم الا يظنون صرف وہ اندازہ لگاتے ہیں نہیں ہے وہ مگر اندازہ لگاتے وَإِذَا عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ہمارے واضح آیتوں کی مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ تو نہیں ہوتی ہے ان کی کوئی دلیل کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بس وہ ایک ہی دلیل ہے کون سی اِتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ایتو لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو میرا پردادا مر گیا ابھی تک زندہ نہیں ہوا نہ کر دادا مرا ابھی تک زندہ نہیں ہوا دادا مرا وہ زندہ نہیں ہوا کہتے میں زندہ ہو جاؤں گا حالانکہ اس دنیا میں زندگی کی بات نہیں تھی قل اللہ یحییکم فرمایا تم کہتے ہو کون زندہ کرے گا اللہ یحییکم اللہ ہی تم کو زندگی دیتا ہے زمانہ کچھ نہیں کرتا ثم یمیتکم پھر وہی تم کو موت دیتا ہے ثم یجمعکم پھر وہی تم کو جمع کر لے گا یوم القیامہ قیامت کے دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں تم کہتے ہو زمانہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے زندگی دی اللہ ہی موت دیتا ہے اور جب دو باتوں کو مانتے ہو تیسری کو مانو قیامت کے دن بھی وہی زندہ کرے گا وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی زمین کی بادشاہی یوم تساحت يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یخسر المبتلون باطل پرست نقصان میں پڑ جائیں گے ان کے کھاتے میں نقصان کے سوا کچھ نہیں آئے گا وہ ترا ہائے ہائے باطل پرست کیسے ہوں گے تو دیکھے گا کل ہر ایک گروہ کو جاسیتن گھٹنوں کے بل گرا ہوا اپنے گھٹنوں پر گرا ہوا تو ہر گروہ کو دیکھے گا تب پتہ چلے گا کہ نقصان میں کون ہوا کل امت الى ہر ایک جماعت کو بلایا جا رہا ہوگا الى کتابیہا اس کے عامال نامے کی جانب آ جاؤ اپنا اپنا ریکارڈ لے لو لے لو اپنا ریکارڈ اليوم ما کن تم تعملون اور ان کو کہا جائے گا آج تم کو اسی کی جزا دی جائے گی ما کن تم تعملون جو کچھ تم کیا کرتے تھے حَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ کمبل یہ ہے ہمارا ریکارڈ یہ ہے ہماری کتاب علیکم جو باتیں کرتا ہے تمہارے خلاف بالحق برحق طریقے سے کھول کھول کر کے ایک ایک بات کو بیان کر رہا ہے تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ سنا رہا ہے یہ کیسے ہوا کننا سکھ بے شک ہم لکھواتے جا رہے تھے ما کنتم تعملون جو کچھ تم کیا کرتے تھے فام تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل السوالیہات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں خلو ہوں فی رحمتی تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب فی رحمتی اپنی مہربانی میں ظالی المبین یہی تو بڑی کامیابی ہے الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا افلم تکن آیا ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیا کیا میری آیتیں نہیں تلاوت کی جاتی تھی علیہ تم تمہارے سامنے فس تم تو تم نے تکبر کیا وَكُنْتُمْ قَوْمًا تم مجرمین اور تم ہو گئے تھے جرم کرنے والے لوگ کیا نہیں تھا ایسا میری آیتیں پڑھی جاتی تھی اور تم مجرم لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ اور جب تم سے کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور تم سے کہا جاتا تھا کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے قُلْ تُم مَا نَدْرِي مَسَّاعَ تو تم کہا کرتے تھے مَا نَدْرِي ہم نہیں جانتے ہیں مَسَّاعَ تو قیامت کیا چیز ہے اللہ اکبر کیا ان کو سنایا جا رہا ہے جب تم سے دنیا میں کہا جا رہا تھا کیا نہیں ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی اور تم اکڑتے تھے اور تم جرم کرتے تھے اس کے مقابلے میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے تم سے کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ماں ندری مسا ہم نہیں جانتے قیامت کیا بلا ہے ہم نہیں گمان کرتے مگر ایک گمان سا سناتے ہیں کچھ لوگ کے قیامت قیامت قیامت کرتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں بھی کچھ گمان سا ہے پتہ نہیں ہوگی کچھ نحن بمستيقنين اور ہم نہیں یقین کرنے والے دنیا میں کہتے تھے اب یقین آیا نہیں آیا دیکھو ذرا قیامت آئی کہ نہیں آئی وبدا لهم سيئات ما عملوا اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے آ ما عملوا وہ برائیاں ان کاموں کی ماں جو انہوں نے عمل کیے تھے ان کی برائیاں ظاہر ہو گئیں یعنی برائیوں کے نتیجے ان کے سامنے آ گئے ہائے گندے کرتوت سارے کے سارے سامنے گئے اب کیا کریں وہاں ادہ اور گھیر لے گا ان کو ماں قانون ہی تحظیون جس کی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی مذاق اڑاتے تھے اللہ کے عذاب کی مذاق اڑاتے تھے قیامت کی مذاق اڑاتے تھے جنت اور جہنم کی مذاق اڑاتے تھے گھیر لیا اس نے وکیل المن آیا آیا آئے اب جہنم میں پھینک دیا گیا اب چیخے چلائے روئیں گے شاید کبھی نہ کبھی تو اللہ کو یاد آ جائے گا وکیل الیوم اور کہا جائے گا ان سے نانا الیوم ننساکم آج ہم تم کو بھلا دیں گے کما نسی تم نے کہا یوم کم جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تم اس کو بھول گئے تھے زندگی میں کبھی تصور اور خیال میں نہیں آیا تمہارے کہ اللہ کی عدالت میں جانا ہے اب ہم نے تم کو بلا دیا چیختے رہو چلاتے رہو کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ ماوا کم انار اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہے وہ مالا من ناصرین اور بڑے تم نے مابودا نے بنائے تھے کوئی تمہارا مددگار نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں علیکم یہ سخت سزا کیوں ملی فوراً جواب ذالکم بانکم بھی آیات اللہ حضوا یہ سخت سزا کیوں ملی جرم بھی تو بڑے کیے تھے نا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں, ہاں بھائی چاچا ہاں بتیجہ ہے برے کم مندہ برا نتیجہ برا نتیجہ نکلا کام کیسے کیے تھے تم نے ذالکم بانکم بھی آیات اللہ حضوا یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا ہوا تھا تفریح کا ذریعہ بنایا ہوا تھا میں نے کہا جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی بنایا مگر اس دور میں خاص طور سے اس طبقہ نے جو حکمراں طبقہ تھا جو طاقت کا مالک طبقہ تھا تاج و تخت کا مالک تھا عدالت اور کرسی کا مالک تھا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اس کے حکموں کا مذاق اڑایا اللہ کے حکموں کو پسے پشت ڈالا اور آپس میں اہرے غیرے نتو خیرے چوروں اور بدماشوں نے اور رشوت خوروں نے مل کر مشورہ کر کے جو قانون بنایا اس کو اس کی جگہ لایا اوہو تم نے میری آیتوں کا مذاق بنایا تھا وغرت کو من اور دنیا اور تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے ہائے ہائے اور جتنا بے عمل انسان ہے وہ سارے کا سارا اپنی زندگی میں اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑا رہا ہے وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ کو اور کیوں ایسا کیا تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا بابر عیش دنیا کوش کہ عالم دیگر نیس مار مزے جتنے مارنے ہیں مر مر کے واپس تو نہیں آنا دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا آئے آئے وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ کم اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالا تھا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس میں سے اور نہ ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں اور پھر ان کی توبہ قبول کی جائے فللہ الحمد تو اللہ ہی کے لیے تعریف رہی اللہ ہی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب السماوات رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے وہ رب زمین کا رب ہے رب العالمین اور سارے عالموں کا رب ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَا اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی ون اور زمین میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الحکیم اور وہی تو غالب ہے وہی تو حکمت والا ہے دنیا میں بھی کہہ رہا تھا اب جو قیامت کا منظر دیکھا وہاں جا کر کے عملی طور پر دیکھا العزیز الحکیم صدق اللہ مولان العظیم